زوجہ حضرت نو علیہ السلام اگرچہ کو ایسے قدر نبی کی بیوی ہونے کی سعادت حاصل تھی مگر افسوس ہے کہ اس نے اپنی بدبینی کی وجہ سے اپنے نام دار شوہر کی ذرا بھی قدر نہ کی اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی بگاڑ لی اور آپ پر ایمان نہ لائی واہلا کی بدبختی وہلا اور اس کے قوم نے جس پر حضرت نو علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ناؤز باللہ آپ کو مجنون اور دیوانہ مشہور کیا اور ان کو مختلف اعزائیں دی اور آخر طوفان عظیم میں اور دوسرے منکرین نبوت دشمنان دین کے ساتھ وصل جہنم ہوئی قرآن مجید میں سورہ تحریم میں حضرت نو اور والا زوجہ حضرت لوت علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے غرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما ولم يغنيها عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين سورة التحريم ترجمة اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لو کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزا وار لائے سے کرو بندوں کی نگاہ میں تھی پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ تفسیر اس بات میں کہ انہیں ان کے کفر اور مومنین کی عداوت کہا جائے گا اس کفر و عداوت کے ہوتے ہوئے ان کا نس اور مومنین و مقربین کے ساتھ ان کی خرابت خراب درشتائی انہیں کچھ نفع نہ دے گی دین میں کفر اختیار کیا حضرت نو علیہ السلام کی عورت والا اپنی قوم سے حضرت نو علیہ السلام کی نسبت کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے اور حضرت علیہ السلام کی بیوی والا اپنا نفاق چھپاتی تھی اور جو مہمان آپ کے ہاں آتے تھے آگ جلا کر اپنی قوم کو ان کے آنے سے خبردار کرتی تھی وہلا منافق اور بدین عورت تھی اور اس نے اپنے شوہر کا کبھی کہا نہ مانا نہ ان کے حقوق کا کچھ خیال کیا آخر وہ ہلاک ہوئی اور جب تک دنیا قائم ہے وہ اپنی بد دھیانتی کی وجہ سے رسوا اور ذلیل رہے گی وہلا اپنے شوہر کی جانب کبھی متوجہ نہ ہوتی تھی اور ان کے ادب کو ملحوظ رکھتی تھی بلکہ ان کی ہر خدمت سے منہ موڑتی اور بدلی کا اظہار کرتی رہتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لی اور اب وہ اپنے کیے کی ہمیشہ سزا پائے گی اور دزک کے عذاب سے کبھی رہائی نہ پا سکے گی اس کا بیٹا کنان بھی طوفان میں ہلاک ہوا کیونکہ یہ دونوں کشتی پر سوار ہونے سے باز رہے اگرچہ حضرت نو علیہ السلام نے بہت کچھ نصیحت فرمائی اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا اے فرزن ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور خیانت کرنے والوں یعنی کافروں کا ساتھ نہ دے مگر اس نے نہ مانا اور یہ جواب دیا میں ایک پہاڑ کی جانب پانی سے پناہ لوں گا بعض مودین نے حضرت نو علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام یام بعض نے رائے اور بعض نے قرآن لکھا ہے غرض دونوں طوفان میں غرق ہوئے اور اپنے کیے کی سزا پائی علامہ ابن اصیم نے لکھا ہے کہ حضرت نو بن الملک نے اپنا نکاح ارزا بن اکیل بن یک بن خنو بن قین سے کیا اس سے تین بیٹے حام سام اور یافت پیدا ہوئے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے مگر یہ قوم ان پر ہستی اور آپ کی بےزتی کیا کرتی تھی اور اس زمانے میں کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں رہا تھا جو بری باتوں سے انسان کو روکتا اور اچھی باتوں پر لگاتا تب حضرت نو علیہ السلام مبوس ہوئے اور انہوں نے نصیحت شروع کی ان کی بیوی بھی درپردہ قوم کو سے اتفاق رکھتی تھی اور بظاہر مسلمان بنی ہوئی تھی دوبارہ دنیا کی آبادی مورخ ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ طوفان کے بعد حضرت علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی اسی سے دنیا آباد ہوئی اسی وقت تک ان کی بیوی زندہ اور کشتی پر سوار ہو کر نجات پانے والوں میں تھی اور اس کا نام امرورہ تھا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علیہ السلام کی دوسری اور ایماندار بیوی ہو جس سے اولاد نو کا وہ سلسلہ جاری ہوا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ اور ہم نے نو کی ذریعت کو دنیا میں باقی رکھا اور باقی سب لوگ نظر طوفان ہوئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا مقامی نہ تھا اور اب جس قدر آدمی دنیا پر ہیں یہ ہام سام یا فصی اولاد سے ہیں اور وہ ماں بیٹے جو نظر طوفان ہوئے مشرق و نافرمان تھے ان کا سلسلہ بھی باقی نہیں رہا بہوالا تاریخ تبرانی